مجھ مجھے کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا خاک مجھ میں رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے خاک مجھ میں کمان رکھا ہے پڑھنے والے طرز آج پڑھتے ہیں الحمدللہ بتاؤں میں آپ کو میں نے یہ کس سن میں پڑھا کس سن میں نائنٹین ایٹی تھری میں اکیس سال کون سا کلام مل جائے پھر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو جانتے ہیں جنہوں نے سنا ہے وہ سنی ہیں تو آج کلام بدل گئے ترس وہی آ رہی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت في انت فيهم قران مجید اے محبوب اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان میں تشریف فرما حضور کی موجودگی کفار کے لیے بھی رحمت پچھلی امتوں کو عذاب آ جاتے ہیں قوم لوت پر دیکھ لیں قوم نوح دیکھ لیجئے قرآن مجید میں ایسے کئی واقعات پوری پوری قوموں پر عذاب آیا تھا بستیاں الٹ بھی جاتی تھی سمندر کا طوفان بھیج دیا جاتا صفحہ ہستی سے مٹ گئی لیکن حضور کی موجودگی میں کہ حضور کی برکت سے کفار بھی عذاب سے دنیا میں عذاب سے بچ گئے تو حضور کی موجودگی کفار کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے شاعر کہتا ہے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر غیر کا بھی خیال رکھا ہے غیر کا بھی خیال رکھا ہے مصطفیٰ نے سیتا بنا ہے وہ اس میں محمد مد مد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کہیے نا محمد مد مد کتنا پیارا نام ہونٹوں سے پورا ادا ہوتا نہیں اس سے پہلے ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ محمد کتنا پیارا میٹھا کہ پورا ادا ہوتا نہیں لب ایک دوسرے کو آپس میں چن لیتے ہیں دو مرتبہ پہلے بعد میں نکلے پھر لب آلہ حضرت فرماتے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایا وجد میں اوکے ہم اے جان بیتاب اپنے لب چوم لیا محمد کے اندر آخری لفظ کون سا ہے حرف کون سا ہے دال کون سا ہے دال دال سے بلا ہے وہ یوں محمد میں دال رکھا ہے یوں محمد نے دال رکھا ہے ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا بھائیو ابھی آپ آئے میں نے دیکھا اتنی جلدی کیا ہے یہ باپو شریف کی محل بیٹھ بیٹھ باپو شریف کا نام بھی کافی ہے ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا ہے تمہاری جاؤں جاؤں نے ہمارا دم نکل بہت کام ہے پھر ہو جائیں گے انشاءاللہ ورنہ بابو کو کہہ دوں گا دیکھو وہ آئے جا رہے ہیں میری نظریں سب پر ہیں نمبر جو فقیران شاہ بدہ ہے ایک تو گلیوں کے فقیر ہوتے نا مانگتے پھرتے ہیں سب سے وہ فقیر نہیں حضور کے فقیر آقا کے فقیر جو فقیر شاہ بتحا ہے ان کی گدڑی ملا رکھا ہے ان کی گدڑی ملا رکھا ہے ان کی گودڑی ملا ہے فقیروں سے مت جن کے حالات دیکھ کر آپ الجھ پڑتے ہیں پھٹے حالوں نہ لباس اچھا نہ بال اچھے نہ حال اچھا بھائی مت الجھو نہ جانے کون ہو ایک محدث احد بہت بڑے بڑے محدث صاحب حدیث کا درس دیا کرتے تھے طلبہ موجود ہوتے تھے رات کا وقت کوئی نہیں تھا ایک اسی طرح کا فقیر محدث صاحب کی مسنت پر بیٹھے ہیں اتنے میں محدث صاحب آگئے ناگوار گزرا کہ میری مسنت میں آ کے بیٹھ گئے اور ساتھ میں تعجب اور بھی ہوا جب اس فقیر نے یہ کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو کوئی ہے نہیں تب تو اور بگڑے کہ تو میری مسنت میں بیٹھ گئے اوپر سے مجھ سے کہتے ہیں پوچھ لو ابھی کوئی ہے نہیں تو بڑے غصے میں کہا ہاں جناب کوئی حجامت کے بارے میں معلوم ہے تو بتا دیجیے جل کے کچھ حجامت کے بارے میں بتا ہے آپ کو تو بتا دیجیے اب وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے مسمت پر اور جناب حجامت کے حوالے سے جتنی حدیثیں تھیں سب بیان کر دی اور ساتھ میں اتنا بھی بتا دیا کہ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم حجامت کے اوزار کیسے ہوا کرتے تھے پھر اتنا بتا دیا کہ امام اعظم کا عمل کس حدیث پر تھا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 بتہا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبی حسین و حسن اعلیٰ فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں نور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی ان کا تقوی ان کی پرہیزگاری ان کے جاموں میں ہے نیما نان حضور ہی کی پرہیزگاری ہے آلہ حضرت نے کمال کیا یہ شیر ایک سینے تک پوچھنا تھا ایک وہاں سے حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا میرے کا میری آقا کا پرہیزگاری میرے آقا کا تقوی اور شاعر نے کہا مصطفیٰ کی شبی حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے نام پردے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا